حضرت ابو ذر رضی اللہ اللہ اللہ عنہ سے منقول ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اپنے عطیے کا احسان جتلانے والا اپنے تہبن کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا سنن سی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینسٹھ